السلام علیکم یہ ہمارا تیئیسواں لیکچر ہے ونڈوز پروگرامنگ کا ہم نے پچھلے لیکچر میں جو کچھ ڈسکس کیا تھا ہم اس سے آج ایک اسٹیپ اور آگے جائیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا ٹوینٹی سیکنڈ لیکچر اس میں ہم نے اپنی وہ اپلیکیشن جو ہم نے اکیسویں لیکچر میں بنانا شروع کی تھی اس کو تکمیل تک پہنچایا تھا اس میں ہم نے ڈائلاگ باکسز ماڈل اور ماڈلس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے list box control edit control radio buttons اور اس طرح کے دوسرے بیسک کنٹرولز ہیں اسٹیٹک کنٹرول ان کو پروگرام کرنا سیکھا تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج پروگرام کیا جو تھا W M C T L colour static جس کے تھرو ہم نے ایک اسٹیٹک کنٹرول جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ اپنی مرضی کے برش سے پینٹ کروایا تھا تو اس کے ساتھ مینیوز بھی ایسوسیٹیڈ تھے اور اس طرح سے یہ ایک فل فلج اپلیکیشن تھی اور آپ کو ہم نے کچھ امپروومنٹس بھی سجیسٹ کی تھی جو کہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا تھی اس میں فلاز ڈیٹیکٹ کرنا تھے ہوپ فلی آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ونڈوز کے کامن کنٹرولز کے بارے میں ہے تو پیشتر اس کے کہ ہم بات کریں کامن کنٹرولز کی یہ جان لیتے ہیں کامن کنٹرولز ہوتے کیا ہیں جو بنیادی کنٹرولز ونڈوز میں اویلیبل تھے شروع کے دنوں سے وہ ریڈیو بٹن ہے چیک باکس ہے ایڈٹ کنٹرول ہے اس طرح کے دو چار کنٹرول اور ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مائکروسافٹ نے مزید کنٹرولز ایڈ کیے آج کل ہماری ونڈوز میں بہت سارے کنٹرولز اویلیبل ہیں ان میں سے کچھ کی لسٹ آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس date time picker control available ہوتا ہے پھر لسٹ ویو کنٹرول اویلیبل ہے اس کے ساتھ پروگرس بار اسٹیٹس بار جو ونڈو کے نیچے نظر آتا ہے ٹول بار جو امیجز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کمانڈس وغیرہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ٹری ویو کنٹرول اور اس طرح کے اور کافی سارے کنٹرول ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو یہ سب کنٹرول جو ہیں یہ کامن کنٹرول کہلاتے ہیں ونڈوز کامن کنٹرول جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں کامن ڈائلگس کی بات کی تھی بنیادی طور پر ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک چیز جو سب سے اہم کی تھی وہ font sorry choose colour dialog تھا جس کے تھرو ہم کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح اس کے ساتھ ہم نے چوز فونٹ اور اوپن فائل سیو ایز باقی سارے کامن ڈائلگس کی بات کی تھی یہ جو ہمارے کامن کنٹرول ہیں basically these are use as normally as child windows control ہیں تو چائلڈ ونڈوز کے طور پر یوز ہوتے ہیں جس طرح آپ کا ریڈیو بٹن ہے یا ریڈ کنٹرول ہے یہ چائلڈ ونڈوز کے طور پر یوز ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی کامن uh, کنٹرول بھی ہیں یہ ایز کنٹرول یا چائلڈ ونڈوز کے یوز ہوتے ہیں لیکن یہ جو کامن کنٹرولز ہیں یہ these are not built in to Windows I mean یہ ونڈوز کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے شپ نہیں ہوئے تھے ہوا یوں کہ مائکروسافٹ نے ایک لائبریری شپ کی com C O M C T L thirty two dot D L L آج کل آپ کی ونڈوز میں ایسی ایک لائبریری موجود ہوگی سرچ کیجیے گا آپ کو ایک ایسی D L L D L L stand for dynamic link library تو آپ کو com C T L thirty two کا مطلب ہے common control thirty two thirty two bit common control کی ڈائنامک لنک لائبریری آپ کو اپنے سسٹم میں ضرور مل جائے گی یہ ڈائنامک لنک لائبریری جو ہے یہ ریسپانسبل ہے اس کے اندر تمام ان کنٹرول کی تمام ونڈو کلاسز موجود ہیں ان کے ونڈو پروسیجر لکھے ہوئے ہیں اور میسج ہینڈلنگ جتنی بھی قسم جس قسم کی بھی ہے نوٹیفکیشن جنریٹ uh, کرنے کا میکنیزم سب کچھ وہ امپلیمنٹڈ ہے تو یہ لائبریری جو ہے دس از موسٹ امپورٹنٹ آئیے اس لائبریری کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں یہ بالعموم کامن کنٹرول لائبریری کہلاتی ہے کامن کنٹرول لائبریری جو ہے یہ وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتی گئی یعنی پہلے جو مائکروسافٹ نے لائبریری بھیجی تھی اس میں کچھ کامن کنٹرول موجود تھے اور ان کی کچھ فنکشنالٹی تھی وقت کے ساتھ امپروومنٹ آتی گئی ورژن کافی پاپولر ہوا پھر version four point seven zero وہ آیا وہ that is the state of the art stuff آج کل سو کامن کنٹرول لائبریری جو ہے جو اس کے نئے ورژن آتے گئے ہیں ہوا یوں کہ اگر لسٹ ویو کنٹرول تھا یا ٹری ویو کنٹرول پہلے کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتا تھا تو اب وہ سپورٹ کرنے لگ گیا ہے تو کامن کنٹرول لائبریری کے ورژن جاننا اور اس کے مطابق پروگرام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے مثلا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنا پروگرام جو ہے کامن کنٹرول لائبریری کے لیٹسٹ ورژن کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا ڈالیں لیکن آپ کا جب وہی پروگرام کسی ونڈوز نائنٹی فائیو کی مشین کے اوپر چلے تو وہ چلنے سے انکار کر دیں کیونکہ وہاں پہ کامن کنٹرول لائبریری کا پرانا ورژن ہو تو آپ کو یہ تھوڑا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کتنی ہے آپ کے پروگرام کی آپ کا پروگرام کتنے مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر چل سکتا ہے کامن کنٹرول لائبریری کی بات ہو گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہوتا ہے جب بھی آپ کو کامن کنٹرول یوز کرنا چاہتے ہیں ہم نے بات کی ہے کہ کامن کنٹرول ونڈوز کا نیٹو پارٹ نہیں ہے جس طرح بٹن ہے یا normal radio button check box edit control یہ سارے جو ہیں یہ تو ونڈوز کا نیٹو اپنا پارٹ ہے اوریجنل آپ کو کوئی اور کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ آرام سے اس کی کلاس کا نام دیتے ہیں سسٹم ونڈو کلاسز ہم نے بات کی تھی اور آپ اس کی ونڈوز کریٹ کر دیتے ہیں لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے کامن کنٹرول کی کلاسز آپ پہلے رجسٹر کرواتے ہیں کامن کنٹرول کلاسز رجسٹر کروانے کے لیے ہمارے پاس جو فنکشن اویلیبل ہے وہ ہے init common controls init common control کا فنکشن ہم کال کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ کامن کنٹرول لائبریری جو ہے com C T L L L thirty two dot D اس کو لوڈ کرتا ہے اور کلاسز کامن کنٹرول کی تمام کلاسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں اس سے اگر آپ انٹ کامن کنٹرول نہیں کال کریں گے یہ فنکشن کال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ لائبریری لوڈ نہیں ہوگی وہ ونڈو کلاسز نہیں رجسٹر ہوں گی اب اگر آپ کوئی کامن کنٹرول بنائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو ایرر کنسیو کرنا پڑے گا کریٹ ونڈو آپ کو ایرر ریٹرن کرے گا کہ اس طرح کی کلاس ایگزٹ ہی نہیں کرتی سو so, یہ ہمارے پاس سگنیفیکینس ہے انٹ کامن کنٹرول فنکشن کیا انٹ کامن کنٹرول جو فنکشن تھا اس کا ایک نیکسٹ uh, ورژن بھی آیا init common control ex init common control S اس کو ذرا اسکرین پہ دیکھ لیجیے انٹ کامن کنٹرول ایس جو فنکشن ہے یہ ایک init common control ex structure کا ایڈریس لیتا ہے یہ اسٹرکچر کچھ بھی نہیں ہے اس میں بنیادی طور پہ دو ممبرز ہیں ایک ہے سائز نارمل اس میں آپ اسٹرکچر کا سائز ڈیزائن کر دیتے ہیں فنکشن کو کال کرنے سے پہلے اور جو دوسرا اس کا ممبر ہے وہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ کون کون سی کلاسز آپ نے یہاں پہ یعنی ان کی کلاسز رجسٹر کروانی ہیں انٹ کامن کنٹرول جو ہے وہ تو بلائنڈلی ساری کلاسز رجسٹر کروا دیتا ہے لیکن انٹ کامن کنٹرول ایکس جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو آپ کامن کنٹرول ایکس اسٹرکچر میں سے کے ممبرس کو یوز کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کون کون سی کلاسز رجسٹر کروانی ہے اور یہ صرف کلاسز کو رجسٹر کرواتا ہے اس سے سسٹم کے ریسورسز کنزرو ہو جاتے ہیں I C C list view classes یہ لسٹ ویو کلاسز رجسٹر کر دے گا باقی ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے پروگرس پروگرس بار کے لیے آئی سی سی کلاس اسٹیٹس بار کے لیے آئی سی سی بار کلاسز اس طرح سے باقی کلاسز بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لسٹ ویو کے کیس میں یہاں پہ کلاسز کا ورڈ یوز ہوا ہے حالانکہ ٹھیک ہے انگلش کی ڈومین ہے پلورل یوز ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ بات صحیح ہے لسٹ ویو کنٹرول یا جتنے کنٹرولز ہیں ڈیٹ پیکر وغیرہ یہ ان دیر ویری سیلف اپنے خود جو ہیں وہ دوسرے کنٹرول سے مل کے بنے ہوئے ہیں کافی سارے ان میں سب کلاسنگ ہوئی ہوئی ہے بہت سارے ملا کے انہوں نے ایک کنٹرول بنا دیا ہوا ہے لسٹ ویو کنٹرول جو ہے اس کی اب ہم بات کرتے ہیں لسٹ ویو کنٹرول جو ہے وہ کیسا لگتا ہے اور ہم اپنے اس آرگیومنٹ کا پروف بھی دیں گے کہ یہ لسٹ ویو کنٹرول جو ہے یہ صاحب اکیلے نہیں ہیں یہ ایک سے زیادہ کنٹرول سے مل کے بنتے ہیں تو لسٹ ویو کنٹرول کا آپ اسکرین کے اوپر فگر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کالمس کی ہیڈنگز نظر آ رہے ہیں یہ basically list view uh, control کے اندر ایک اور چائلڈ ونڈو بنی ہوئی ہے اسے ہیڈر کنٹرول کہتے ہیں یہ ہیڈر کنٹرول علیحدہ سے بھی اویلیبل ہے کامن کنٹرول کی لائبریری میں آپ علیحدہ سے ہیڈر کسی بھی کنٹرول کے ساتھ لگا سکتے ہیں علیحدہ سے چائلڈ ونڈو کے طور پہ کریٹ کر سکتے ہیں تو لیکن یہ uh, جب آپ لسٹ ویو کنٹرول بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہیڈر بائی ڈیفالٹ موجود ہے so these are basically composite classes ایک کلاس آپ نے رجسٹر کروائی تو ان افیکٹ کیا ہوگا جب اس کلاس کی کوئی آپ ونڈو بنائیں گے تو وہ ونڈو انٹرن اپنی چائلڈ ونڈوز کریٹ کرتی ہے سو so, یہ سمپل ونڈو کلاسز نہیں ہے سسٹم ونڈو کلاسز جو تھی وہ overall simple window classes تھیں اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سمپل ونڈو کلاسز سے میرا uh, ہمارا کیا مطلب ہے سو uh, ہماری جو لسٹ ویو کلاس ہے جس کو ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے یہ کلاس جو ہے یہ جب آپ اس کو init common control E X function call کرتے ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ اپنی مین پراپر جو اس کی ونڈو uh, ہے اس کی کلاس رجسٹر کرتی ہے بلکہ اپنے ساتھ جو جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں مثلا جیسے ہیڈر کنٹرول ہے وہ اس کا پارٹ ہے اس کی کلاسز بھی رجسٹر کر دیتی ہے تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں مختلف پارٹس جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ایک لسٹ ویو کنٹرول کے اس کو بیسٹ ایکسپلین ہم کریں گے ایک فگر کی مدد سے لیکن میں نے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کنٹرول ہے it is somehow it's at the heart of Windows interface آپ کا جو ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے چلیے ڈیسک ٹاپ کی بات رہنے دیجیے ونڈوز ایکسپلورر کی بات کر لیتے ہیں ونڈوز ایکسپلورر کے اندر آپ جب کسی فائل یا فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ویوز اویلیبل ہوتے ہیں چار ویوز اویلیبل ہوتے ہیں کہ جی آپ اسے لارج آئکنس کی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں اسمال آئکنس کی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں یا لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چار بیسکلی ویوز ہوتے ہیں یہ لسٹ ویو کنٹرول کے ویوز ہیں ذرا غور کیجیے گا تو جب آپ اس کو لارج آئکنس کی فارم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی اویلیبل ہوتا ہے آٹو ارینج کا اگر آپ اسے آٹو ارینج کر دیتے ہیں تو وہ سارے آئکن خود ہی جتنا مرضی ڈرائک کر لیں وہ واپس اپنی جگہ بدل کے پھر الائن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ڈیسک ٹاپ کا بھی کچھ یہی حال ہے وہاں بھی آٹو رینج کا آپشن موجود ہے اور اس کا لے آؤٹ آپ یقیناً اتفاق کریں گے کچھ قریباً ونڈوز ایکسپلورر جیسا ہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے جو آپ کے desktop icon my computer یہ وغیرہ وغیرہ نیٹورک نیبرہڈ اور مائی ڈاکیومینٹس وغیرہ یہ جتنے بھی آئکنس اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ یہ بنیادی طور پر ایک لسٹ ویو کنٹرول ہے ونڈوز کا جو ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے اس کے اندر ایک میرے طور پہ ایک لسٹ ویو کنٹرول ڈسپلڈ ہوتا ہے ایک دو ایکسپشن ہیں اس میں بھی ایکسپشن یا اس میں اسپیشل کیسز ہیں لیکن وہ بہرحال یہ بات کلی طور پر صحیح ہے کہ ونڈوز کا جو ڈیسک ٹاپ ہے یہ ایک لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے لیکن یہ ایسا لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے جس کو آپ صرف لارج آئکنز ویو ہی میں دیکھ سکتے ہیں اسمال آئکنز ڈیٹیلز یا لسٹ ویو میں آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ لسٹ ویو کنٹرول جو ہے اس کے کیا پارٹس ہیں ویژلی اس کے کون کون سے پارٹس ہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ اسی کے اوپر بیس کرے گی ہماری جو فیوچر پروگرس ہے اس لیکچر کی لسٹ ویو کنٹرول کے اندر فگر دیکھ لیجئے یہاں پہ سب سے اوپر آپ کو کچھ کالمز نظر آئیں گے جسے ہم نے ہیڈر کا بھی کہا تھا یہاں پہ ہیڈر کنٹرول ڈسپلیڈ ہوتا ہے یہ کچھ آپ کو کالمز نظر آئیں گے تین چار پانچ کتنے بھی ہو سکتے ہیں یہ کالمز ہیں جو آپ اس میں ڈسپلے کر سکتے ہیں ہم نے اس وقت جو لسٹ ویو کنٹرول دکھایا ہوا ہے یہ ڈیٹیلز کی فارم میں ہے یعنی کہ یہ لارج آئکن یا اسمال آئکن کی فارم میں نہیں ہے بلکہ یہ ڈیٹیلز کی فارم میں ہے تو ہر جو یہاں پہ آئٹم نظر آ رہا ہے اس کے اگینسٹ اس کی ڈسکرپشن بھی نظر آ رہی ہے تین چار کالمس کے اندر سو so, اس لسٹ ویو کنٹرول کے اندر کچھ کالمس ہوتے ہیں there are certain number of columns in list view control پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ لسٹ ویو کنٹرول کے اندر جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ لسٹ نظر آ رہی ہے ساری کی ساری یہ جو لسٹ ہے ان میں سے ہر ایک چیز ایک آئٹم ہے مثلا لسٹ ویو کنٹرول کے اندر اگر ایک اور چیز ڈال دی جائے تو وہ ایک اور آئٹم بن جاتا ہے اس کا ایک اور آئٹم ایڈ ہو جاتا ہے اب ایک آئٹم ہم کسے کہہ رہے ہیں جو لیفٹ موسٹ کالم کے اندر ایک اینٹری نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں آئٹم آئٹم جو ہوتا ہے اس کے دائیں طرف یہ ڈیٹیلز ویو ہے تو ہر آئٹم کے دائیں طرف جو آپ کو دوسرے کالمز میں ڈسکرپشن نظر آ رہی ہیں انہیں ہم سب آئٹمز کہتے ہیں ایک آئٹم کے ایک سے زیادہ ایک یا ایک سے زیادہ سب آئٹمز ہو سکتے ہیں ایک دو تین چار کتنے بھی سب آئٹمز ہوں یہ اس کے سب آئٹمز ہوں گے سو so, اس کے اگلی بات کیا ہے جب آپ لسٹ ویو کنٹرول کو لارج آئکنز ویو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو جو سب آئٹمس ہیں یہ دکھائی نہیں دیتے سب آئٹم صرف اور صرف ڈیٹیل ویو میں نظر آتے ہیں list view small icon view and large icon view اس میں یہ آئٹم سب آئٹم جو ہیں یہ نظر نہیں آتے صرف آئٹم نظر آتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ آئٹم کیا ہے لسٹ ویو کنٹرول کا جو ایک آئٹم ہوتا ہے بنیادی طور پہ دو چیزوں میں دو سے زیادہ مشتمل ہو سکتا ہے لیکن دو یا میکسیمم تین ایک چیز جو ہے جو ہم جانتے ہیں کہ جی اس میں ایک آئکن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک آئکن ہوتا ہے ساتھ میں اس کی ایک ٹیکسٹ سٹرنگ ہوتی ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے مثلا جیسے اگر فولڈر کی بات کریں تو فولڈر کا وہ آئکن ہوگا جسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈائریکٹری ہے یلو کلر نارملی جس طرح ونڈوز میں ڈیفالٹ فولڈر آئکن یوز ہوتا اور اس کے نیچے فولڈر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کے پاس کیا بن رہی ہیں یہ آپ کا آئٹم بن رہا ہے اب آئکنس بھی دو قسم کے یوز ہوتے ہیں لارج آئکن ویو میں آپ کو بڑے آئکن نظر آتے ہیں اور small icon view list view اور ڈیٹیل ویو میں آپ کو اسمال آئکنز نظر آتے ہیں صرف یہی نہیں ایک تیسری قسم کے آئکنس بھی اس میں اویلیبل ہو سکتے ہیں جنہیں اسٹیٹ آئکنس کہتے ہیں بیسکلی اسٹیٹ آئکنس مختلف خاص قسم کے لسٹ ویو کنٹرول میں یوز ہوتے ہیں اس کی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں لیکن ونڈوز ایکسپلورر میں ایسی کوئی چیز یوز نہیں ہوتی اب ہم بات کر رہے ہیں آئکنس کی ایک لارج آئکن ایسوسیڈ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے لارج آئکن ویو میں اور چھوٹا آئکن جو اسمال آئکن ہے وہ آپ کو باقی تینوں ویوز میں نظر آتا ہے جو آپ کا لاسٹ ویو ہے ڈیٹیل ویو اس کو ہم ٹیکنیکلی رپورٹ ویو کہیں گے جو آپ کا لسٹ ویو کنٹرول ہے اس کے ٹیکنیکل چار ویوز ہوتے ہیں large icon small icon list and report view not detail detail تو ویسے یوزرز کے لیے لکھا ہوا ہے نا تو اس کو رپورٹ ویو کہتے ہیں تو یہ چار ویوز ہیں جن کو ہم نے پروگرام کرنا ہوگا اگر ہم لسٹ ویو کنٹرول کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں لسٹ ویو کنٹرول کے ساتھ ہم نے بات کی کہ دو قسم کے آئکنز ایسوسیڈ ہوتے ہیں ایک تو آپ کا مین آئکن بڑا والا آئکن جو ہوتا ہے اور ایک چھوٹا اسمال آئکن یہ صرف آئکن ہونا ضروری نہیں ہے یہ آپ کے کوئی بھی امیجز ہو سکتے ہیں بیسکلی یہاں ہم پہنچ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ لسٹ ویو کنٹرول کے اندر دو قسم کی امیج لسٹ ہوتی ہیں جی امیج لسٹ ایک اور کامن کنٹرول ہے ونڈوز کا جو کامن کنٹرول لائبریری کا پارٹ ہے جب آپ اس کو انیشلائز کرتے ہیں لسٹ ویو کلاسز کے ساتھ تو امیج لسٹ بھی انیشلائز ہو جاتا ہے ساتھ تو اب آپ امیج لسٹ کریٹ کر سکتے ہیں یہ بیسکلی امیج لسٹ جو ہے یہ لانگ چین آف امیجز ایک ہی سائز کے بہت سارے امیجز کو اکٹھا سیو کرنے کے کام آتی ہے مثلا آپ یہ کر سکتے ہیں امیج لسٹ میں کہ آپ چار پانچ چھ کچھ آئکنس جو ہیں وہ امیج لسٹ میں ایڈ کر رہے ہیں اور وہ چھ کے چھ آئکنس ایک ہی سائز کے ہوں گے یا امیجز بھی ہو سکتے ہیں بٹ میپس ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوڈ بٹ میپ سے آپ انہیں لوڈ کریں اور ایڈ کر دیں بے شک تو آپ جو بٹ میپس امیج لسٹ میں ایڈ کریں گے ان کا سائز ایک ہونا چاہیے پہلی بات جب آپ اسے امیج لسٹ میں ایڈ کر چکیں گے تو امیج لسٹ انٹرنلی ان سارے امیجز کو کنکیٹنیٹ کر کے سیو کرتی ہے آئی I مین mean, وہ سارے امیجز اکٹھے سیو ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کس فارم میں سیو ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹارگٹ ڈسپلے ڈیوائس کے فارمیٹ میں سیو ہوتے ہیں جس قسم کی ڈیوائس ہے 256 کلر ڈیوائس ہے 16 کلر ڈیوائس ہے جس قسم کی بھی ڈیوائس ہے ایگزیکٹلی exactly ڈیوائس کے فارمیٹ میں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ ان لسٹ آف امیجز میں سے کوئی ایک امیج ڈسپلے کروانا چاہیں تو آپ امیج لسٹ سے کہتے ہیں کہ جی، جو پہلا امیج میں نے ایڈ کیا تھا نا اس کا انڈیکس ہوتا ہے زیرو جو دوسرا امیج ہم ایڈ کریں گے اس کا انڈیکس ہوگا ون تو ہم کہیں گے جی انڈیکس نمبر ون کا جو امیج ہے اسے ڈسپلے کروا دو تو امیج لسٹ کو صرف اتنا کرنا ہوگا اس نے امیجز تو پہلے پریپیئرڈ سیو کیے ہوئے ہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے کلر میچنگ کرے کہ جی، یہ جو آپ کا امیج ہے یہ سولہ ملین کلر کا ہے اور display two fifty six colour کا ہے یا اس طرح کی اور جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں ایسی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی امیج لسٹ کنٹرول یہ کرتا ہے کہ اس پرٹیکولر آئکن کو اس پرٹیکولر امیج کو اس سائز کے امیج کو ڈائریکٹلی آپ کی ڈیوائس پہ کاپی کر دیتا ہے اور یہ بہت فاسٹر آپریشن ہے امیج لسٹ بنا لینے سے امیج کی کی امیجز مینیپولیشن بہت فاسٹ ہو جاتی ہے اب آپ سوچیں گے بلکہ کہیں گے کہ جی امیج لسٹ کی کوئی اور ایگزامپل دیں جس سے پتا چلے کہ امیج لسٹ ہوتی کیا ہے آپ نے ٹول بارز دیکھے ہوں گے مائکروسافٹ ورڈ ہے جیسے اس میں ٹول بار ہوتا ہے آپ کے اس کے اوپر فلوپی بنی ہوتی ہے چھوٹی سی کلک کرتے ہیں سیو ہو جاتا ہے اوپن کا ایک ہوتا ہے اوپن فولڈر کا اور ڈیلیٹ کے لیے کراس بنا ہوتا ہے بیسکلی یہ سب جو ہیں یہ امیجز ہیں چھوٹے چھوٹے جو سیو ہوئے ہوتے ہیں آپ کے اس کے ونڈوز کے پاس تو ان سب امیجز کو ملا کے ایک امیج لسٹ بنائی جاتی ہے اور امیج لسٹ جو ہوتی ہے اس کو پھر اس کے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا انڈیکس زیرو جو ہے یہاں پہ ڈسپلے کر دو انڈیکس ون یہاں پہ ڈسپلے کر دو so on and so forth تو امیج لسٹ میں امیجز ایڈ کر چکنے کے بعد ان کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اب کچھ بات ہو جائے آئکنس کی اور ماسکس کی کہ یہ ماسک کیا چیز ہوتی ہے یہاں پہ ذرا ذہن پہ زور دیجیے آپ فرض کیجیے آپ نے کوئی آئکن ڈسپلے کیا ہے مثلا نوٹ پیڈ کا آئکن آپ نے ڈسپلے کیا ہے ونڈوز کا جو اسٹینڈرڈ آئکن ہے یہ thirty two multiplied by thirty two thirty two by thirty two pixel کا ہوتا ہے بتیس پکسل چوڑا ہوتا ہے اور بتیس پکسل بڑا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر ایک مربع شکل کا ہوتا ہے آپ کا ریکٹینگل ہوتی ہے اب نوٹ پیڈ کا آئکن آپ نے ڈسپلے کیا ہوا ہے آپ پراپرٹیز دیکھتے ہیں نوٹ پیڈ کے شارٹ کٹ کی وہاں پہ اس کا آئکن نظر آ جاتا ہے ہیلپ میں اباؤٹ میں جاتے ہیں اس کا ڈائلگ ہوتا ہے کونے میں اس کا نوٹ پیڈ کا آئکن بنا ہوتا ہے اب آپ اپیئرنس سسٹم کا کلر ڈائلگ سے کلر چینج کر سکتے ہیں آپ ڈسپلے پراپرٹیز سے آپ ڈائلگ کا کوئی بھی کلر رکھیں آئکن جو بنا ہوا ہے نا اوریجنل آئکن جو بیچ کا ہے اس آئکن کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ ایگزیکٹلی بیک گراؤنڈ کے کلر کی نظر آتی ہے یعنی آئکن آپ کو کوئی ڈبا بنا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ جو اس کا فائن کانٹور ہے مثلا آئکن اگر ایک گلوب ہے نا تو وہ سرکل جو ہے وہ تو صحیح نظر آئے گا لیکن ارد گرد کا colour transparent sort of transparent ہوتا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا آئکن ہوتا ہے اس کے اندر ایک نہیں دو امیجز سیو ہوئے ہوتے ہیں ہر آئکن میں ایک نہیں دو امیجز سیو ہوتے ہیں ایک تو امیج ہوتا ہے مثلا اگر گلوب کا آئکن ہے دنیا کا نقشہ بنا ہوا گلوب بنا ہوا تو گلوب کا ایک تو امیج سیو ہوا ہوگا اس کے ساتھ اس کا ماسک سیو ہوا ہوتا ہے ماسک کیا چیز ہے ماسک اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اسی قسم کا ایک اور امیج ہوتا ہے لیکن اب اس امیج یعنی آپ کا گلوب کا امیج ہے اس جیسا ہی ایک اور امیج جس میں اب ایک ایک بٹ ایک ایک پکسل کو ریپرزینٹ کرتی ہے اگر کوئی پرٹیکولر بٹ ون ہے تو گلوب کا وہ حصہ ڈسپلے ہوگا اور اگر ماس کی کوئی بٹ زیرو ہے تو اس کے کورسپونڈنگ پکسل جو آپ کے گلوب آئکن کا ہے وہ ہائڈ کر دیا جائے گا تو ہوتا کیا ہے گلوب کا جو کنارا ہوتا ہے نا اس کے باہر کے سارے پکسل ماس کے اندر زیرو کر دیے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے گلوب جب ڈرا ہوتا آئکن جب ڈرا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے بیک گراؤنڈ سامنے آ جاتا ہے وہاں سے آئکن کاٹ کٹ جاتا ہے ماسک کی وجہ سے ماسک ہو جاتا ہے سو یہ کانسپٹ ہے ماسک کا آئکنس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ایک icon file dot I C O file کے اندر ایک سے زیادہ آئکنز ہو سکتے ہیں کبھی اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا ایک آئکن آئی سی او فائل کے اندر ایک سے زیادہ آئکنز ہو سکتے ہیں ونڈوز اس میں سے سب سے سوٹیبل آئکن کو سلیکٹ کر کے ڈسپلے کر دیتی ہے نارملی ایک ڈاٹ آئی سی او فائل کے اندر دو آئکنز ہوتے ہیں ایک وہ آئکن جو بتیس پکسل چوڑا اور بتیس پکسل بڑا ہوتا ہے ہائٹ میں اور دوسرا وہ جو سولہ پکسل چوڑا اور سولہ پکسل ہائی ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ جب آپ کی ایپلیکیشن منیمائزڈ ہوتی ہے یا اس کا شارٹ کٹ بنایا آتا ہے اس کا ٹاسک uh, بار کے اوپر اس کا بٹن آتا ہے تو ٹاسک بار کے اوپر یا ونڈو کے کیپشن کے اوپر کون سا آئکن ڈسپلے ہوتا ہے بتیس پکسلس کا جی نہیں سولہ پکسلس کا تو یہ ایڈوانٹیج ہے اگر کوئی ایسی آئی سی او فائل ہو آئکن فائل ہو جس کے اندر سولہ پکسل uh, والا امیج چھوٹا آئکن اویلیبل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے تو ونڈوز بتیس ضرب بتیس کے بڑے آئکن کو چھوٹا اپنی طرف سے کوشش کر کے اس کا ایک منیمائزڈ امیج سولہ ضرب سولہ کا آپ کے پرٹیکولر ایپلیکیشن کی ٹاسک کیپشن میں لگا دیتی ہے یہ ونڈوز کا اپنا الگریدم ہے لیکن اگر آپ خود سے ایک آئکن اسپیسیفائی کریں سکسٹین کراس سکسٹین کا اور وہ آئکن آپ اپنی ریسورس فائل میں ایڈ کریں چاہے وہ چھوٹا سکسٹین کراس سکسٹین آئکن بالکل ڈفرینٹ ہو بنسبت بتیس کراس بتیس کے آئکن کے نارملی نہیں ہوتا لیکن اگر ہو بھی اگر بالکل بھی ڈفرینٹ ہو تو ونڈوز کون سا آئکن ڈسپلے کرے گی چھوٹا والا جو 16 کراس 16 کا ہے وہ آپ کی اس کے کیپشن میں نظر آئے گا لیکن آپ شارٹ کٹ بنائیں گے ایپلیکیشن کا یا ایپلیکیشن کی پراپرٹیز دیکھیں گے جہاں ونڈوز کو بڑا آئکن ڈسپلے کرنا ہوتا ہے تو پراپرلی 32 کراس 32 کا آئکن ہی ڈسپلے ہوگا تو جناب we arrived at this point ہمارے پاس اب کنکلوژ یہ ہے کہ ایک آئکن فائل کے اندر بہت سارے آئکن ہو سکتے ہیں نارملی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بتیس ضرب بتیس دوسرا سولہ ضرب سولہ پکسل کا اب بتیس ضرب بتیس کا جو ایک آئکن ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک امیج اور ایک ماسک اور اس طرح سے سولہ ضرب سولہ میں بھی ایک امیج اور ایک ماسک سیو ہوا ہوگا اب ہم امیج لسٹ کی بات کرتے ہیں امیج لسٹ جو ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بٹ میپس آئکنس کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک آئکن جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک بٹ میپ ہی ہوتا ہے تو ہم امیج لسٹ کو اب کریٹ کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ہم آئکنس پہ رکھیں گے امیج لسٹ کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس فنکشن جو اویلیبل ہے وہ ہے image list underscore create image list underscore create جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آ, اس کے پیرامیٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے اور دوسرا ہائٹ وڈ اور height of the single image in the image list یعنی کسی امیج لسٹ کے سنگل امیج آپ امیج لسٹ کے اندر تمام امیجز کی ورتھ اور ہائٹ ایک جیسی ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ آپ دے دیں گے یعنی اس کے اندر ایک سنگل امیج کی اور ہائٹ کیا ہوگی اس کے بعد آپ جتنے امیجز اس امیج لسٹ میں ایڈ کریں گے وہ اسی ویٹ اور ہائٹ کے ہونا ضروری ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس فلیگز ممبر ہے یہ فلیگز بڑا نوٹوریس ممبر ہے یہ تقریباً ہر ایک اسٹرکچر میں ہر ایک فنکشن کال میں آ جاتا ہے فلیگز ہی نارملی اسپیسیفائی کرتا ہے کہ فنکشن کرے گا کیا دو ممبرز ہیں ہمارے پاس جو اس کے بہت سارے آپشنس ہیں آپ دیکھ لیجیے گا ایم ایس ڈی این میں سے مائکروسافٹ کی ڈاکومینٹیشن میں سے یا دوسری بکس میں سے آپ کو اویلیبل ہوگا ہم نے یہاں پہ دو لکھے ہوئے ہیں ایک I L C underscore colour four یہ بیسکلی فلیکس بتاتا ہے کہ جی کس قسم کے امیجز یہاں پہ سیو کیے جائیں گے اگر یہاں پہ I L C underscore colour four دے دیں گے تو مطلب ہوگا کہ جو آپ نے امیجز ڈسپلے کیے ہوئے ہیں یہ فور بٹ پر پکسل کے ہیں فور بٹ پر پکسل کے امیج وہ ہوتے ہیں جو کہ سولہ کلر ڈسپلے کر سکیں similarly eight bit per pixel کے جو امیجز ہوں گے وہ two power raise to eight colour display کر سکیں گے یعنی دو سو چھپن کلر کے امیجز ہوں گے یہ I L C underscore colour four یہ ڈیفالٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی ونڈوز میں جو ہم امیج لسٹ کریٹ کرتے ہیں یا آئکن وغیرہ جو ہینڈل کرتے ہیں وہ سولہ کلر پر مشتمل ہوتے ہیں اگلا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے فلیگ اویلیبل ہے وہ ہے I L C underscore mask اگر آپ I L C underscore mask value specify کر دیتے ہیں تو امیج لسٹ کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہم امیج لسٹ بنا رہے ہیں اس میں ایک امیج ایک امیج نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کا ماسک بھی ہوگا یعنی اب کے امیج لسٹ کا ہر امیج کوئی سنگل امیج نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ ماسک بھی اسپیسیفائی کریں گے آپ اگر کوئی بٹ میپ امیج اس میں ایڈ کریں گے تو ساتھ ہی آپ کو اس کا ماسک بھی ایڈ کرنا پڑے گا اس کا ایک اور فنکشن اویلیبل ہے جس کے تھرو آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے انیشل اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ابتدائی طور پر اس امیج لسٹ میں کتنے امیجز ہوں گے اور پھر آخری ممبر میں آپ یہ بتاتے ہیں گرو جس کا نام ہے کہ یہ امیج لسٹ کہاں تک گرو کر سکتی ہے کتنے امیجز میں میں اس اور ایڈ کروں تو یہ گرو تک پہنچ جائے مثلا انیشل ون دیا ہے اور گرو فائیو دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ شروع میں ایک امیج ہوگا اس میں لیکن آپ اس میں چار مزید امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں سائز اس کا پانچ تک جا سکتا ہے امیج لسٹ میں آپ امیج کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں فی الوقت ہم آئکنس کی بات کرتے ہیں امیج لسٹ میں آئکنز ایڈ کرنے کے لیے آپ امیج لسٹ ایڈ آئکن کا فنکشن یوز کرتے ہیں اس کا پہلا پیرامیٹر آپ کو ہینڈل ٹو امیج لسٹ ہے جو پچھلے والے فنکشن جو کریٹ امیج لسٹ تھا وہ ایک ہینڈل ریٹرن کرتا ہے یہ وہ ہینڈل آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے اس کا دوسرا ہینڈل ہوگا ہینڈل ٹو آئکن اب آئکن کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آئکن کے اندر ایک امیج ہوگا اور ایک ماسک ہوگا تو اگر آپ نے امیج لسٹ پچھلے فنکشن میں امیج لسٹ کریٹ کرتے وقت ماسک کا ممبر اسپیسیفائی کیا ہوا ہے تو یہ آئکن کے دونوں امیجز اٹھا لے گا یعنی جب آپ ایک آئکن ایڈ کریں گے تو آئکن کا اوریجنل بٹ میپ اور آئکن کے کے ساتھ جو ماسک آتا ہے ہے اس اندر بلٹ ان ہوتا وہ بھی ایڈ ہو جائے گا امیج لسٹ میں جو امیج لسٹ ایڈ آئکن کا فنکشن ہے بیسکلی یہ ایک میکرو ہے جو کال کرتا ہے امیج لسٹ ریپلس آئکن کو امیج لسٹ ریپلس آئکن کا فنکشن یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی انڈیکس میں موجود امیج کو نئے امیج سے ریپلیس کر سکتے ہیں یعنی کسی بنی بنائی امیج لسٹ کا امیج نمبر ون چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایک نیا ہینڈل ٹو آئکن دے کے ریپلیس آئکن کے فنکشن میں آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں جی جناب تو اب ہم ذرا اپنی سیریس اپلیکیشن کی طرف آ جاتے ہیں ہم نے امیج لسٹ کی بات کی امیج لسٹ ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں ابھی ہم اس کو دیکھیں گے جب کریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ امیج لسٹ جو ہے یہ کس طرح سے یوز کی جاتی ہے امیج لسٹ ہم نے کیوں بنائی ہے میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ امیج لسٹ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو آپ کا لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے وہ اس کو دو قسم کی کم از کم دو قسم کی یا تین قسم کی اس کو امیج لسٹ چاہیے ہوتی ہیں ایک کے اندر بڑے آئکن سیو ہونے چاہیے امیجز سیو ہوتے ہیں دوسرے کے اندر چھوٹے آئکن جتنے بھی جتنی قسم کے آپ ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں وہ آپ وہاں پہ سیو کریں گے اور تیسری جو امیج لسٹ ہوگی اس کے اندر آپ اسٹیٹ امیجز سیو کروائیں گے اسٹیٹ امیجز کیا ہوتے ہیں اسٹیٹ امیج اگر آپ اسپیسیفائی کریں گے تو یہ لسٹ ویو کنٹرول آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ جیسے آپ کا ڈیٹیلز ویو فولڈرز میں نظر آتا ہے نا ویو ڈیٹیلز تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا فولڈر کے چھوٹے چھوٹے آئکن بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ان فولڈرز کے آئکنس کے ساتھ ایک اور آئکن بنا ہوا ہو کچھ اسٹیٹ اسپیسیفائی کرنے کے لیے تو یہ آپ کا جو لسٹ ویو کنٹرول ہے یہ فیسلٹی دیتا ہم یہ فیسلٹی فی الوقت یوز نہیں کریں گے یعنی ہم صرف دو قسم کی امیج لسٹ ایڈ کریں گے لسٹ ویو کنٹرول میں لسٹ ویو کنٹرول کی ڈاکیومنٹیشن کہتی ہے کہ اس کو یہ امیج لسٹ چاہیے ہوتی ہیں کریشن کے بعد سو so, ہم جو اپلیکیشن بنانے چاہ رہے ہیں یہ آ, بنیادی طور پر مائکروسافٹ کے ونڈوز ایکسپلورر سے انسپائرڈ ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک اپنا ونڈوز ایکسپلورر بنائیں سو so, ہوگا یہ کہ آپ ایک ڈائریکٹری اسپیسیفائی کریں گے جو بھی فولڈر آپ اسپیسیفائی کریں گے آ, اس کا ریزلٹ آپ کو ونڈوز ایکسپلورر ٹائپ کے اس میں نظر آئے گا ویو میں نظر آئے گا اس ایپلیکیشن کی اسکرین آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو ایک ایڈٹ کنٹرول نظر آ رہا ہے بڑا سا جس کے اندر آپ کوئی ایڈریس ٹائپ کریں گے یا جب پروگرام چلے گا تو ایک آدھ ایڈریس یہاں پہ پہلے سے ہی دیا ہوگا یہ ایڈریس کیا ہوگا یہ کسی ڈائریکٹری کا فل پاتھ ہوگا وائلڈ کارڈ کیریکٹر کو یوز eh, کرتے ہوئے وائلڈ کارڈ کیریکٹر کیا ہوتے ہیں ڈاس کے کو یقیناً پتا ہوگا اسٹار اور وغیرہ وغیرہ اسٹار اسٹار ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے all file with any file name and any extension so ان کو دیکھ لیجیے گا وائلڈ کارڈ کیریکٹر کے بارے میں ہمارے کرنٹ ٹاپک آف ڈسکشن یہ نہیں ہے سو ہمارا جو ایڈٹ کنٹرول ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈائریکٹری پاس ٹائپ کریں گے اور جب آپ گو پہ کلک کریں گے ٹاپ پہ آپ کو گو کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس کے ڈائریکٹری کے سارے کانٹینٹس ڈائریکٹری کی تمام سب ڈائریکٹریز اور فائلز آپ کو نیچے لسٹ ویو کنٹرول میں نارمل ونڈوز ایکسپلورر کے اسٹائل میں نظر آ جائیں گے یعنی آپ اس ڈائریکٹری کا پورے کانٹینٹس یہاں پہ دیکھ پائیں گے وہ فائل جو ہڈن ہو ریڈ اونلی ہو کچھ بھی ہو وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گی تو یہ ہے بیسک موٹو ہماری اس ایپلیکیشن کا تو اس ایپلیکیشن کو اب ایک بات میں ساتھ میں چلتے چلتے یہ بھی کہتا چلوں کہ اب ہم بائیس تیئیسویں لیکچر تک پہنچ چکے ہیں بائیس لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں آج کے لیکچر اور اس سے آنورڈ جو لیکچرز ہیں یہ اب ٹریویا کو ڈسکس نہیں کریں گے یعنی جو چیزیں ہمارے لیے کبھی بہت امپورٹنٹ تھیں اب وہ ٹریویل ہیں ہم نے ممکن ہے درجن درجنوں ونڈوز بنائی ہوں کلاسز رجسٹر کروا کے ان کے اندر کافی ساری شرارتیں بھی کی ہوں گی نئے سٹائلز ڈال دیے کریٹ ونڈو کا ٹیسٹ لے لیا سو so, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار ایکسپلین کریں سو so, ہمارا اب لیول آف اسٹریکشن ہائر ہو جائے گا ہم اب سے آنورڈ یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے سو so, اس ایپلیکیشن کو ہم پروگرام کرتے ہیں اس ایپلیکیشن کو پروگرام کرنے کے لیے first and foremost of all ہم اپنی مین ونڈو بنائیں گے مین ونڈو بنا لی اس کے بعد ہم لسٹ ویو کنٹرول کی کلاس جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ رجسٹر کروانی پڑے گی لیکن وہ رجسٹر کیسے کرواتے ہیں آپ لسٹ ویو کنٹرول ایک کامن کنٹرول ہے سو آپ پہلے انٹ کامن کنٹرول کال کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر آپ جو ممبر ہے کون سا پاس کریں گے لسٹ ویو کنٹرول کلاسز کا جو کرسپونڈنگ فلیک تھا وہ سیٹ کریں گے تاکہ وہ لسٹ ویو کی کلاسز جو ہیں وہ رجسٹر کروا دیں انٹ کامن کنٹرول اس کے بعد آپ مین ونڈو کے اندر ایک چائلڈ ونڈو بنائیں گے اس لسٹ ویو کنٹرول کی کلاس کی اس کے ساتھ ہی ہم نے اوپر ایک ایڈٹ کنٹرول کی چائلڈ ونڈو بنائی ہے جیسے بھی آپ کو دیکھا اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم نے گو کا جو بٹن ہے وہ نارمل بٹن کنٹرول ہے ایز چائلڈ ونڈو تو بیسکلی تین چائلڈ ونڈوز ہیں جو لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے ہمارا یہ نارملی وہ فونٹ یوز کرتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ونڈوز میں بائی ڈیفالٹ آپ کے ونڈوز ایکسپلور میں لیکن آپ جانتے ہیں کہ بٹن اور ایڈٹ کنٹرول وغیرہ جو ہے وہ انتہائی بدلا سا سسٹم مونوسپیس فونٹ یوز کرتے ہیں تو ہم ان دونوں میں ہامنی پیدا کرنا چاہیں گے ہامنی پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد ہم W M set font message بھیجیں گے ڈبلو ایم سیٹ فونٹ کا میسج جب آپ کسی ونڈو کو بھیجتے ہیں تو اس کے غالباً ڈبلو پیرم میں آپ فونٹ کا ہینڈل دیتے ہیں تو ہم simply get stock object call کریں گے جو ہمارا اولڈ فرینڈ ہے این سی ویریبل فونٹ کا ہم ہینڈل uh, لیں گے اور W M set font call کر کے ہم ایڈٹ کنٹرول کا بھی اور بٹن کا بھی دونوں کا فونٹ وہی کر دیں گے جو ہمارے لسٹ ویو کنٹرول کا ہوتا ہے نارملی تاکہ ہارمونیس نظر آئے تو یہ ہے وہ سارا پروسیجر ہم نے اب تک فالو کیا ہے اپنی ونڈو کا انٹرفیس بنانے کے لیے اب آگے چلتے ہیں تو ایک نظر دیکھ لیجئے کہ ہم یہ کریں گے کیسے ہم نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ سینڈ میسج کا فنکشن کال کیا ہوا ہے W M set font message ہم بھیج رہے ہیں گو بٹن کو جو ہمارا ٹاپ پہ پش بٹن بنا ہوا ہے جس کے اوپر گو لکھا ہوا ہے اس کا اس کو ہم نے کریٹ کیا تھا اس کا ہینڈل ہم نے ایچ ڈبلو ڈی گو میں رکھ دیا تو اس کو ہم یہ میسج بھیج رہے ہیں اس کی اس کے اندر ایل پیرم کے اندر فونٹ کا ہینڈل بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے گیٹ اسٹاپ آبجیکٹ کے تھرو ایچ فونٹ میں این سی ویریبل فونٹ کا ہینڈل لیا ہوا ہے اور ہم اس کو پاس کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم انٹ کامن کنٹرول ایکس کیسے کال کر رہے ہیں ہم نے انٹ کامن کنٹرول ایکس کی ٹائپ کا ایک اسٹرکچر بنایا ہے آئی سی ایکس اس کے بعد ہم I C X dot D W size جو اس کا ممبر تھا اس کے اندر init common control ex structure کا سائز رکھوا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے ڈی ڈبلو آئی سی سی ممبر میں کلاس کا نام I C C list view classes دے دیتے ہیں اور پھر انٹ کامن کنٹرول کال کرتے ہیں یہ جو ہم نے I C C list view classes دیا ہے اس سے کیا ہوگا جو لسٹ ویو کنٹرول کی جتنی ریلیونٹ کلاسز ہیں وہ ساری کی ساری رجسٹر ہو جائیں گی اب باری ہے ہمارے لسٹ ویو کنٹرول کو کریٹ کیے جانے کی ہم نے سمپل کریٹ ونڈو کا فنکشن کال کیا ہے چائلڈ آئی ڈی ہم نے آئی ڈی لسٹ ویو دیا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز فائیو تمام ایٹریبیوٹ دیکھے والے ہیں جو ہمارا uh, ونڈو میں جو فرسٹ پیرامیٹر ہے یہ ہے W C underscore list view یہ وہ کلاس نیم ہے جو ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیے کہ یہ ڈبل کوٹس میں نہیں ہے یہ basically it will be a defined constant تو یہ یہاں پہ ہے اس کے بعد چائلڈ بارڈر وغیرہ وغیرہ آخری دو اسٹائل جو ہیں وہ غور طلب ہیں ایک ہے L V S underscore auto arrange یہ اسٹائل دے دینے سے ہمارا لسٹ ویو کنٹرول شروع سے ہی آٹو ارینج موڈ میں ہوگا اور آخری جو اسٹائل ہے وہ ہے L V S underscore report report style یعنی ڈیٹیلز والا سٹائل جس میں آئٹمز اور سب آئٹم سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ وہ والا سٹائل ڈسپلے کر دے گا اس کے بعد اس کے پیرامیٹرز ہیں باقی سب کچھ ہے آئی ڈی دیا ہوا ہے ایچ مینو میں ٹائپ کاسٹ کر کے اور یہ ہمارا لسٹ کنٹرول بن گیا اب باری آتی ہے ہماری امیج لسٹ کریٹ کرنے کی ہم امیج لسٹ کریٹ کریں گے اور اس کو اپنے لسٹ ویو کنٹرول کو اسائن کروائیں گے ہم دو امیج لسٹ کریٹ کریں گے کر رہے ہیں یہاں پہ اور یہ دونوں کی دونوں امیج لسٹ جو ہیں یہ ایک بڑے آئکنس کے لیے اور ایک چھوٹے آئکن کے لیے یہ ہم بعد میں لسٹ ویو کنٹرول کو اسائن کروا دیں گے تو پہلے دیکھ لیجیے ایچ لارج کے اندر ہم اس کا ہینڈل رکھ رہے ہیں H large is equal to image list underscore create اور پہلا پیرامیٹر میں آپ بڑے والے آئکن کا سائز دیا کرتے ہیں تو یہاں پہ بڑے والے آئکن کا سائز ہم نے خود گیس نہیں کیا بلکہ ہم نے گیٹ سسٹم میٹرکس کا فنکشن کال کیا ہے گیٹ سسٹم میٹرکس کا فنکشن جو ہے یہ آپ کو سسٹم کے بارے میں مختلف انفارمیشن دیتا ہے مثلا آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو دو آئکن ڈسپلڈ ہوتے ہیں مائی کمپیوٹر نیٹورک یا ان کے درمیان کچھ ڈسٹینس ہوتا ہے یہ کتنا ڈسٹینس ہے یہ تک آپ گیٹ سسٹم میٹرکس کے تھرو معلوم کر سکتے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں جو آپ اس طرح سے اسکرین ریزولوشن کیا ہے گیٹ سسٹم میٹرکس اس طرح کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہم نے ابھی اس کو آئی ڈی پاس کیا ہے اسکرین پہ چلیے تو یہاں پہ ہم نے اس کو S M underscore C X icon دیا ہے یہ جب اس کو آئی ڈی پاس کرتے ہیں آپ تو یہ ہمیں بڑے سسٹم آئکن کی جو نارمل آپ کا آئکن ہوتا ہے اس کا اس کی ویڈ ریٹرن کرتا ہے اور یہ 32 ہی ہوگی most probably in U U systems so اس کے بعد اس کا وائی وائی ہم نے ایس سی آئکن کال کر کے جو width of standard standard height of large icon وہ ہم نے لے لی ہے اس کے بعد فلگز میں ہم نے I L C mask specify کیا ہوا ہے یہ غور طلب بات ہے آئی ایل سی ماسک ہم کب دیتے تھے کہ جب امیج لسٹ کے اندر ہم ہر امیج ایک نہیں بلکہ دو امیجز سیو ہوں گے ہم آئکن ایڈ کر رہے ہیں تو آئی ایل سی ماسک دینے سے کیا ہوگا امیج لسٹ کے اندر آئکن بھی ایڈ ہو جائے گا اور اس کا کورسپونڈنگ ماسک بھی اور جب ہم یہ امیجز ڈسپلے کروائیں گے تو امیج اور ماسک کے آپس میں اینڈ آپریشن کے بعد یہ ڈسپلے ہوں گے یعنی جو ہم آئکن ہم نے آئکن کا اوریجنل امیج دیا ہے اس کے اندر سے جہاں جہاں پہ ماسک کی بٹس زیرو ہیں وہ آئکن وہاں سے کاٹ دیا جائے گا وہاں سے کراپ کر دیا جائے گا اسکرین کے اوپر اس کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ نظر آئے گا اس کے بعد ہم نے اسمال آئکنس کی بھی امیج لسٹ اسی طرح سے کریٹ کی ہے اور اب یہاں پہ ہم نے امیج لسٹ کریٹ کر چکنے کے بعد ان کے اندر آئکنس ایڈ کرنے ہیں ہم نے ایک ونڈوز کا جو ڈیفالٹ پراپر فولڈر کا آئکن ہوتا ہے اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس قسم کا آئکن ہوتا ہے یہ آئکن ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے ہم نے یہ آئکن لوڈ کیا اپنی ریسورس فائل میں سے اور پھر اس کو ایڈ آئکن کا image list underscore add icon کا میکرو کال کر کے ہم نے یہ ایچ لارج میں بھی ایڈ کر دیا اور ایچ اسمال میں دونوں امیج لسٹ میں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک آئکن جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے آئکنس ہوتے ہیں دو آئکنس تو ہوتے ہی ہیں ایک 16 کراس 16 کا اور دوسرا 32 کراس 32 کا تو جب ہم یہاں پہ image list underscore add icon میں اس آئکن کا ہینڈل دیں گے تو امیج لسٹ کا یہ ایڈ آئکن میکرو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ موسٹ سوٹیبل آئکن ایڈ کر لیتا ہے وہ thirty two cross thirty two ہے تو وہ اس آئکن میں سے بتیس در بتیس کا جو بڑا والا آئکن ہے اور اس کا ماسک وہ دونوں اپنے پاس ایڈ کر لے گی لیکن چھوٹی لسٹ جو ہے اس کا جو 16 کراس 16 ہم نے سائز دیا ہوا ہے اس کو کریٹ کرتے وقت جب اس میں ہم ایڈ آئکن کا فنکشن کال کریں گے تو یہ چھوٹا والا آئکن اپنے پاس ایڈ کر لے گا اس کے بعد ہم نے ایک اور آئکن لوڈ کروایا آ, یہ آئکن فائل یہ ہم آ, چاہ رہے ہیں انفیکٹ ہماری ایپلیکیشن جو ہے یہ ایک فولڈر کے لیے ایک اسپیسیفک آئکن دکھائے گی اور فائلز کے لیے فائل کسی بھی ایکسٹینشن کی ہو کچھ بھی ہو اس کے لیے ایک اسپیسیفک آئکن دکھائے گی ایک ہی قسم کا یعنی کہ دو قسم کے آئکن ڈسپلے ہوں گے فولڈر کے ساتھ ایک قسم کا اور آپ کے فائل کے ساتھ دوسری قسم کا تو اب ہم فائل والا آئکن ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لسٹ ویو میں یہ اپنی جو دو امیج لسٹ ہم نے کریٹ کی ہیں ان کے اندر ہم نے آئکن بھی ایڈ کیے ہیں ایک ایک آئکن دو دو آئکن ہم نے دونوں میں ایڈ کیے ہیں تو اس کے بعد ہم ہمارے لسٹ ویو کنٹرول کو یہ امیج لسٹ اسائن کروا رہے ہیں یہاں پہ جو مائکرو کال ہو رہا ہے یہ list view underscore set image list ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ پہلے دو تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں پہلا parameter handle to list view دوسرا امیج لسٹ اور جو تھرڈ پیرامیٹر ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں مثلا جو فلیگز ہم نے یہاں پہ اس وقت دیے ہوئے ہیں وہ L V S I L underscore normal L V S I L underscore small اور L V S I L underscore state میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں آپ جب سیٹ امیج لسٹ کرتے ہیں لسٹ ویو کو بتاتے ہیں کہ یہ امیج لسٹ لے لیجیے تو آپ ساتھ میں بتاتے ہیں کہ یہ لارج آئکنس کی ہے اسمال آئکنس کی ہے یا اسٹیٹ آئکنس کی ہے تو ہم جب لارج آئکنس کی لسٹ ایڈ کریں گے اسائن کریں گے لسٹ ویو کنٹرول کو تو ہم L V S I L underscore normal دیں گے اور اسمال کے کیس میں L V S I L small دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک اہم انفارمیشن ہے وہ ہے ایل وی کالم اسٹرکچر جب ہم اپنا لسٹ ویو کنٹرول کریٹ کر چکتے ہیں تو اس کے بعد باری آتی ہے اس کے اندر کالمز ایڈ کرنے کی کالم آپ کو بتا چکا ہوں کیا چیز ہوتی ہے رپورٹ ویو میں آپ کو جو کالمز نظر آتے ہیں یہ وہ کالمز ہیں جس کے اندر لیفٹ پوسٹ پہ آپ کی آئٹمس اور دائیں طرف کے کالمس میں ایک ایک کر کے ہر آئٹم کے اگینسٹ سب آئٹمس نظر آتے ہیں تو ایل وی کالم کا اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی کالم ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں اس کے اندر بہت سارے ممبرس آپ کے پاس اویلیبل ہیں مثلا اس کا جو فرسٹ ممبر ہے وہ ماسک یہ انسائن انٹیجر ہے ماسک جو ماسک ممبر ہے یہ باقی بھی اس کے بعد کیا آنے والے میں بھی آئے گا ماسک ممبر یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد کے جو ممبرس ہیں اس اسٹرکچر کے ان میں سے کون کون سے ویلڈ ہیں آئی I مین mean, اگر آپ کالم ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ماسک سیٹ کر دیتے ہیں ماسک میں اگر آپ لکھ دیتے ہیں L V C F underscore F M T تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے بعد جو ممبر آ رہا ہے ایف ایم ٹی فارمیٹ وہ ویلڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ L V C F underscore image دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آئی امیج ممبر ہے وہ ویلڈ ہے سملرلی آپ باقی بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں L V C F underscore text سے آپ ٹیکسٹ سیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے L V C F underscore width سے آپ یہ بتاتے ہیں کہ وڈ کا جو ممبر ہے وہ ایک ویلڈ ممبر ہے ہر کالم کی ایک اسپیسیفک وڈ ہوتی ہے اس کا ایک اور ممبر جو سی ایکس ہے یہ width of the column in pixel اگر آپ نے فارمیٹ میں اپروپریٹ فلگ سیٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ سی ایکس میں کالم کی وڈ دیں گے ایل وی کالم اسٹرکچر جو ہے یہ بعد میں استعمال ہوگا ابھی کالم ایڈ کرنے کے لیے تو سی ایکس میں آپ وتھ آف دیٹ کالم دیں گے اس کے بعد پی ایس زی ٹیکسٹ میں آپ وہ ٹیکسٹ دیں گے جو کالم کے اوپر اپیئر ہوگا آپ کے جو کالم کے اوپر ہیڈر کے اوپر اپیئر ٹیکسٹ اپیئر ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ I sub item index of sub item associated with the column یہاں پہ آپ وہ سب آئٹم نمبر دیں گے جو کالم کے ساتھ ہوگا سب آئٹم نمبر بائیں سے دائیں انکریز ہوتے ہیں لیفٹ موسٹ جو ہوتا ہے وہ آئٹم ہوتا ہے وہاں پہ آپ زیرو دیں گے اس کا سب آئٹم نمبر بھی زیرو ہوتا ہے وہاں سے دائیں والا جو کالم ہوتا ہے اس کا سب آئٹم نمبر ون اس سے دائیں ٹو اس سے دائیں three so on and so forth یہ انکریز کرتا جاتا ہے جو آپ میکرو کال کرتے ہیں یہاں پہ وہ ہے list view underscore insert column list view underscore insert column میں آپ جو پیرامیٹرز دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے لسٹڈ ہیں اس میں آپ پہلا جو ہینڈل ٹو لسٹ کنٹرول ہوتا ہے کس میں کالم ایڈ کرنا ہے اس لسٹ ویو کا ہینڈل ہوتا ہے اس کے بعد کالم نمبر آپ column number zero one two three یہاں پہ دیں گے اور آخری ممبر میں ابھی ہم نے ایل وی کالم اسٹرکچر دیکھا تھا یہاں پہ ایک ایل وی کالم اسٹرکچر کو آپ فل کر کے اس کا ایڈریس یہاں پہ تھما دیں گے اس ایل وی کالم اسٹرکچر کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی فارمیٹ کی الائنمنٹ کے سارے جو ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ کالم جو ہے اس اس کو کو ایڈ کر دیا جائے گا آپ کی لسٹ ویو کنٹرول میں اس کے بعد جو اسٹرکچر آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ایل وی آئٹم اسٹرکچر ہے ایل وی آئٹم اسٹرکچر دونوں کام آتا ہے یہ آپ کو کوئی آئٹم ایڈ کرنے کے کام بھی آئے گا اور آپ کو کسی آئٹم کے اگینسٹ سب آئٹم ایڈ کرنے کا کام بھی آئے گا جب آپ آئٹم ایڈ کر رہے ہوں گے اس کے ممبر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جب آپ آئٹم ایڈ کر رہے ہوں گے تو اس کا جو آئٹم ممبر ہے وہ زیرو ہوگا یا ون ہوگا یا جو اس کا انڈیکس ہے وہ ہوگا آئٹم اوپر سے نیچے انکریز ہوتے ہیں اور سب آئٹم نمبر ہمیشہ صفر ہوگا جبکہ آپ جب سب آئٹمس ایڈ کر رہے ہوں گے تو سب آئٹم جو ہیں سب آئٹم جو ہے وہ ون یا اس سے آنورڈ ہوگا اور آئٹم نمبر جو نارملی جس آئٹم کا سب آئٹم ایڈ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آئٹم نمبر میں ہوگا آئٹم ایڈ کرنے کے لیے اور سب آئٹم ایڈ کرنے کے لیے دو ڈفرنٹ فنکشن یا میکروز یوز ہوتے ہیں کسی لسٹ ویو کنٹرول میں ایک آئٹم ایڈ کرنے کے لیے آپ list view underscore insert item کا فنکشن کال کریں گے اور اس والے فنکشن کو آپ ایل وی آئٹم اسٹرکچر کا ایڈریس پاس کریں گے ایل وی آئٹم کو آپ جن چیزوں سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر دیں گے اس کے اندر ٹیکسٹ کا بھی آپشن ہوگا باقی سب چیزیں یعنی آپ نے لسٹ ویو کنٹرول میں سب سے پہلے کالمز ایڈ کیے اور کالمز بن گئے اب آپ فار ایگزامپل آپ نے چار کالمز ایڈ کیے تو اب آپ اس میں آئٹمز ایڈ کر رہے ہیں ایک آئٹم ایڈ کرنے سے لسٹ ویو کنٹرول کے رپورٹ ویو میں ایک را کا اضافہ ہو جاتا ہے اور آئٹم کہاں پہ ہوتا ہے لیفٹ موسٹ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اب ایک آئٹم ایڈ کر چکنے کے بعد اس کے سب آئٹم ایڈ کرنے ہوتے ہیں جو کہ آئٹم کے دائیں طرف نظر آتے ہیں ڈیٹیلڈ ویو میں تو اس کے لیے جو میکرو یوز ہوتا ہے لیکن اس میں جو سب آئٹم ممبر ہے ایل وی آئٹم اسٹرکچر کا سب آئٹم ممبر ہے وہ ون یا اس سے بڑا انڈیکس ہوتا ہے کتنا سب آئٹم آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر لسٹ ویو کالم میں لسٹ ویو ہمارا کنٹرول میں کل چار کالمز ہوں تو لیفٹ موسٹ کالم آپ کا آئٹم ہوگا اور دائیں کے تین کالمز آپ کے سب آئٹمس ہوں گے تو سب آئٹم کے انڈیکس ون سے لے کر تھری تک چلیں گے اور آپ ان انڈائسز کو سیٹ کرنے کے بعد list view underscore set item کے تھرو آپ سب uh, اپنے سب آئٹمس ایڈ کریں گے یا سیٹ کریں گے یہ یاد رکھیے کہ انسرٹ آئٹم آئٹم کے میکرو کے تھرو آپ سب آئٹمس ایڈ نہیں کر سکتے سب آئٹمس ایڈ کرنے کے لیے آپ کو سیٹ آئٹم ہی کا میکرو یوز کرنا پڑے گا اب ہم اپنا کوڈ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ پاتھ کے نام سے اپنے کوڈ میں ایک ممبر لیا ہوا ہے ڈیفائن ڈائریکٹر اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ٹو بی سم پاتھ اور فائنڈ فرسٹ فائل کا فنکشن ہم نے یوز کر کے اس کے کورسپونڈنگ ہم نے ساری جو فائل اور ڈائریکٹریز ہیں وہ ریٹریو کی ہوئی ہیں فائنڈ فرسٹ فائل کا جو فنکشن ہے یہ ہمارے سیکنڈ پیرامیٹر کے طور پر جو ممبر لیتا ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے آپ ڈاکومینٹیشن دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہ اسٹرکچر یہاں پہ پاس کیا ہوا ہے ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کا ذکر کرتے ہیں تو فرسٹ فائل ہم نے فنکشن کال کیا اور اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ جو ہم نے پاتھ اس کو دیا ہے انیشلی جو پاتھ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈیفالٹ پاتھ کو کس سے ڈیفائن کیا ہوا ہے تو اب اگر یہ اس اس پاتھ کی کوئی فائل نہیں ملی کوئی فائل یا ڈائریکٹری نہیں ملی تو یہ انویلڈ ہینڈل ویلو ریٹرن کرے گا اور ہم یہاں پہ ایک میسج باکس ڈسپلے کر کے یہاں پہ ٹرمینیٹ کر دیں گے اس کے بعد اگلی باری ہے uh, ایڈ کرنے کی ہم اپنی اس ایپلیکیشن میں اپنی لسٹ ویو کنٹرول میں جو ایٹریبیوٹس دکھانا چاہتے ہیں وہ فائل کا نام اس کا سائز اور اس کی موڈیفیکیشن ڈیٹ تو ہم ایل وی سی جو ہمارا پاس اسٹرکچر ویریبل ہے اس کے پی ایس ڈی ٹیکسٹ میں ایک ایک اسٹرنگ اسائن کرواتے جا رہے ہیں کالم ہیڈنگز آئے اور اس کو پھر لسٹ ویو انسرٹ کالم کے تھرو اپنے لسٹ ویو کنٹرول میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں اب ہم نے یہاں پہ جو کالمز ایڈ کیے ہیں ٹوٹل تھری کالمز ہم نے ایڈ کیے ہیں اب اگلی باری ہے ہمیں ان کالمز کے اگینسٹ ہم نے آئٹمز ایڈ کرنے ہیں ہم ایک ایک آئٹم ایڈ کریں گے اور ہر آئٹم کے اگینسٹ دو دو سب آئٹم ہمیں ایڈ کرنا ہوں گے تو اس کے بعد جو کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک آئٹم ایڈ کر رہے ہیں آئٹم والی پوزیشن لیفٹ موسٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہم فائل نیم چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے L V I dot P S Z text میں جو فائنڈ فائل ڈیٹا جو ہمارے پاس ممبر uh, اویلیبل تھا فائن فرسٹ فائل کے تھرو جو آیا ہے اس کا سی فائل نیم اسٹرکچر وہ ہم نے یہاں پہ اسائن کیا ہوا ہے فائن فرسٹ فائل جب ریٹرن کرتا ہے تو وہ اصل میں ایک ایک فائل آپ اس کی ڈاکیومنٹیشن پڑھ سکتے ہیں اس اس وہ ایکچولی ڈائریکٹری میں سے جس کا ہم نے پاس دیا تھا ایک ایک فائل اور ڈائریکٹری اٹھا اٹھا کے لاتا ہے تو اس کے بعد ہم فائنڈ نیکسٹ فائل کا فنکشن کال کریں گے تو اس اسٹرکچر میں جو ہمارے پاس فائنڈ فائل ڈیٹا ہے اس میں اگلی فائل کا نام آ جائے گا so L V I dot P S C text میں اب ہم نے جو موجودہ فائل ہے اس کو اسائن کروا کے پھر ہم نے انسرٹ آئٹم کا list view score insert item کا مائکرو کال کر کے ایک آئٹم ایڈ کر دیا ہے اب ایک آئٹم ایڈ کر دیا ہے اس میں ہم نے فائل کا نام ایڈ کیا ہے ہر فائل کے نام کے اگینسٹ ہم نے فائل کا سائز اور اس کے ایٹریبیوٹس ایڈ کرنے ہیں یہ جو ہم نے اسٹرکچر لیا ہوا ہے فائنڈ فائل ڈیٹا کے نام سے جو ہم نے فرسٹ فائل کو پاس کیا تھا اسی کے اندر اس کا سائز بھی موجود ہوتا ہے اور اسی کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس بھی موجود ہوتے ہیں تو ہم نے سمپلی اس کے بعد آپ جو امپورٹنٹ کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایل وی آئی کے اندر ماسک ماسک سیٹ کیا L L V V I I dot is equal to F underscore text یعنی اب ہم صرف ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب آئٹم ایڈ کر رہے ہیں اس سے پچھلے والے کوڈ کو آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں تو اس کے ماسک میں ہم نے L V I F text L V I F image اور L V I F param اور اسٹیٹ دیا ہوا تھا L V I F image دینے کی وجہ سے اب یہ ہمارے پاس امیج لسٹ کا ایک انڈیکس بھی مانگے گا تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو L V I I dot image image کے اندر ایک بھی پرووائڈ کیا ہے اور یہ امیج ہم نے پرووائڈ کیا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ یہ ڈائریکٹری ہے یا فائل ہے ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینڈ کنڈیشن لگائی ہے جو ہمارے پاس فائنڈ فائل ڈیٹا کا D W file attribute member ہوتا ہے اس کے اندر جو فلگ آپ دیکھ رہے ہیں file score attribute underscore directory یہ سیٹ ہوتا ہے اگر وہ ڈائریکٹری ہو تو ہم اس کی بیس پہ یا تو فولڈر والا انڈیکس اسے اسائن کروا رہے ہیں یا فولڈر والے آئکن کا انڈیکس اسائن کروا رہے ہیں یا اس کو فائل والا انڈیکس اسائن کروا رہے ہیں اپنی امیج لسٹ کا تو اس کے بعد ہماری باری آتی ہے سب آئٹم ایڈ کرنے کی سب آئٹمز میں ہم نے L V I dot mask کو سب سے پہلے L V I F underscore text set کیا کیونکہ سب آئٹم صرف ٹیکسٹ پر مشتمل ہوتے ہیں ہم آئکن وغیرہ سب پہلے سیٹ کر چکے ہیں اور اب ہم نے یہاں پہ فائل کا سائز ایڈ کرنا ہے فائل کا سائز بھی ہمیں find file data dot D W file size سے مل جائے گا find file data dot N file size high اور find file data dot N file size low یہ دو ممبرس ہیں ان سے ہمیں فائل کا سائز مل جائے گا ہم نے simple W S print F call کر کے جس طرح نارمل پرنٹ ایف فنکشن ہوتا ہے ہم نے اس کو فائل سائز لو کو صرف پرنٹ کروایا کیونکہ فائل سائز ہائی میں صرف اس وقت کوئی ویلو آتی ہے جب فائل فور گیگا بائٹ سے بڑی ہوتی ہے اس کے بعد جو تھرڈ آئٹم ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ فائل کی لاسٹ موڈیفائڈ ڈیٹ ہو تو ہم یہاں پہ اسی فائن فائل ڈیٹا کا F T last write time member use کرتے ہوئے اس کو ہم نے پہلے لوکل ٹائم میں کنورٹ کیا file time to local file time function call کیا اور اس کے بعد file time to system time function call کر کے اس کو ہم نے سسٹم ٹائم میں کنورٹ کیا یہ وہی اسٹرکچر ہے جو گیٹ لوکل ٹائم میں ہم کبھی نے یوز کیا تھا جب ہم نے ٹائمرز وغیرہ کی بات کی تھی ایک دو لیکچر پہلے جب ہم نے کلاک بنایا تھا سو اس کے بعد ہم نے اس کو فارمیٹ کیا 0 ٹو 23 تھری ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو 1 ٹو 12 اور اے ایم ایم پی کے اس میں فارمیٹ کیا اور آخر میں ہم نے لسٹ ویو سیٹ آئٹم کے تھرو اس کو بھی as second sub item add کر دیا سیکنڈ سب آئٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ L V I dot I sub item کو ہم نے ٹو رکھا ہوا ہے یہ سارا کام پہلے ہم نے ایک کالر ایک آئٹم سیٹ کیا پھر ہم نے ہر آئٹم کے لیے دو اس کے سب آئٹم سیٹ کیے یہ سارا کام ہم وائل لوپ میں کر رہے ہیں اور یہ ہم کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ فائنڈ نیکسٹ فائل جو ہے وہ فالس ریٹرن نہیں کر دیتا فائنڈ نیکسٹ فائل اس وقت فالس ریٹرن کرے گا جب ہمارا جو گیون کرائٹیریا تھا جو ہم نے پہلا ڈائریکٹری پاس دیا تھا وائلڈ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کرائٹیریا کے مطابق تمام فائل لسٹ نہیں ہو جاتی تو یعنی یہ والا سارا کوڈ ایکسیکیوٹ ہونے سے ایک ایک کر کے فائل نیم اس اس کا کا موڈیفکیشن ٹائم اور اس کا فائل سائز یہ ہمارے لسٹ ویو کنٹرول میں ایڈ ہو جائے گا اگر آپ لسٹ ویو کنٹرول کا ویو چینج کرنا چاہ رہے ہیں آئی مین اس کا ڈیٹیل ویو سے رپورٹ ویو سے آپ لارج آئکن یا اسمال آئکن میں سیٹ کرنا جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا سب کلاسنگ کے تھرو اس کی اس کی ونڈو کو موڈیفائی کریں گے سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو اس کی ایک جھلک دیکھ لیجئے ہم نے یہاں پہ گیٹ ونڈو لانگ کے تھرو اس کے اندر G W L style member دے کے اس کا ونڈو اسٹائل دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کرنٹ اسٹائل کیا ہے L V S type mask جو ویلو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اینڈ کرنے سے ہمارے پاس نان زیرو ویلو آئے تو کوئی نہ کوئی اسٹائل ہمارا سیٹ ہوتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پریویس ٹائپ ماسک تھا اس کا ناٹ اس کا اپوزٹ لے کے اینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے موجودہ اسٹائل جو ہم اب کرنٹلی رکھنا چاہ رہے ہیں ڈی ڈبلو سٹائل اس کے ساتھ اور کر رہے ہیں اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ پرانا اسٹائل کلیئر ہو جائے گا اینڈ کرنے سے اور ہمارے ساتھ اور اس کے بعد اور کی کنڈیشن سے ہمارا نیا اسٹائل سیٹ ہو جائے گا اور ہم سیٹ ونڈو لانگ کا فنکشن کال کر کے ہم اپنا رن ٹائم پہ اسٹائل چینج کر رہے ہیں ہم سب کلاسنگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو یہ کوئی زیادہ مشکل اسٹیپ نہیں ہے تو جناب یہ تھا ہمارا کسی قدر تھکا دینے والا لسٹ ویو کنٹرول کا لیکچر بٹ بلیو می کہ جو لسٹ ویو کنٹرول ہے اس کی ہم نے ہاف فنکشنالٹی بھی ابھی ڈسکس نہیں کی اس کا ہم نے ہمیں معلوم ہو گیا اس کو یوز کیسے کرنا ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے جو بھی باقی ہے تو انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں آج ہمارا کنٹرول کا پورشن ختم ہو گیا نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ